ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بدن والی خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مزدلفہ سے لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ستائیس